حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاس